جب ہواریوں نے کہا اے اسبن مریم یا اب کا رب عیسا کرے گا کہ ہم پر اسمان سے ایک خان آتاری کہا اللہ سے ڈرو اگر آمان رکھتے ہو